السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہاؤ آر یو آپ نے لاسٹ لیکچر میں in continuation of banking companies ordinance nineteen sixty two suspension of business of banking companies اور winding of up of banking companies کے بارے میں دیکھا آپ نے دیکھا کہ operation situation those can be suspended for some time اور اس کی وجہ کیا تھی اور ریشنل کیا تھا اور کیا وہ سچویشن تھی جب یہ سسپینشن ہو سکتی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ بینکنگ کمپنی وائنڈ اپ بھی ہو سکتی جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بینکنگ کی یا بینکنگ کمپنی کی وائنڈنگ اپ یا کسی بینک کی وائنڈنگ اپ اس کے لیے جو پراپر جوڈیشل فورم ہے that is the high court یہ وائنڈنگ اپ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی high court is the forum جس کے ذریعے کسی بینکنگ کمپنی کی وائنڈنگ اپ ہو سکتی ہیونگ سیٹ دیٹ آپ نے اس کو اسٹڈی بھی کیا ہوگا اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس سے آپ کی کوئی ڈفیکلٹیز ہیں تو وہ دور ہو جائیں گے اگر کوئی ایکشن کوئی پروسیڈنگس جو کہ State Bank of Pakistan that is taking against a banking company اس کے اگینسٹ اسٹے ہو سکتا ہے and that that stay can be granted by the high court but that stay if granted اور before granting of the stay the report from State Bank of Pakistan shall be sought ان سے رپورٹ مانگی جائے اور یہ اسٹے کا جو پیریڈ ہے that can not exceed six months in total پندرہ دن کا اسٹے ہوا یا تیس دن کا ہوا یا سکس منتھس کا اسٹے لیکن ٹوٹل اسٹے جو ہے کسی بھی ایکشن کا پروسیڈنگس کا وہ سکس منتھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا that is what is provided in law اب یہ سسپینشن کی صورت میں ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ بعض سچویشن ہیں جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نظر میں یا ان کی پیروزل کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس بینکنگ کمپنی کا آپریٹ رہنا that would be detrimental to the interest of the deeper depositor کے حق میں نہیں ہوگا ان کے لیے نقصان دہ ہوگا اگر یہ بینکنگ کمپنی آپریشن میں رہتی یا کوئی banking company requirements of law کو پورا نہیں کر رہی ان صورت حال میں اگر یہ ایک فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس بینکنگ کمپنی کو ریسٹرکچر کر دیا جائے یا اس کی امیلگمیشن کر دی جائے مرجر کر دی جائے تو اس بینکنگ کمپنی کے لیے چلنا آسان رہے گا آپ آسان لفظوں میں یہی سمجھ کہ یہ بینکنگ کمپنی اگر اسی طرح چلتی رہی تو آخر وائنڈ اپ ہو جائے گا اور وائنڈ اپ ہوتے ہوتے یہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز کا نقصان کرے یہ اینٹی جو بینکنگ کمپنی اگر اس اسٹیج پر اس کی ریسٹرکچرنگ کر دی جائے یا اس کی امیلگمیشن کر دی جائے تو that would safeguard the interest of the stakeholder یہ پرپز ہوتا ہے امیلگمیشن کا یا ریسٹرکچرنگ سسپینشن کی آپ کو بات میں بتاتا چلوں کہ جس پیریڈ میں آپ نے یہ آپریشن کرنا ہے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس پیریڈ کے لیے آپ کو آپریشن اس بینکنگ کمپنی کے سسپینڈ کرنے پڑیں تو یہ سسپینشن اب یہ امیلگمیشن کیا ہے امیلگمیشن کس کے درمیان ہے اس پر ہم نے بات کی اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی الجھن ہو کوئی بات کلیریفائی نہ ہو تو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ امیلگمیشن کس کی ہو رہی یہ مرجن کس کا ہو رہا ہے ایک کمپنی جو ہم نے بات کی وہ کمپنی فائنینشلی اس پوزیشن میں نہیں ہے اور that is unable to pay status کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے اگر اس کو جاری رکھا جائے اس پوزیشن میں تو اس کے حالات بتدریج مزید خراب ہوتے جائیں گے اس صورت میں یہ ڈسیشن لیا جاتا ہے سو اسٹوڈینٹس یہ ڈسیشن جو ہے these are taken in such situation اب کمپنیز کون کون سی ایک وہ کمپنی ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مرجر کے لیے جا رہی ہے such a company you can see it is the amalgamating company اور جب یہ کمپنی کسی اور کمپنی میں مرج ہونے کے لیے جا رہی جب یہ کمپنی اس دوسری کمپنی میں مرج ہو جائے گی تو اس کمپنی کو جو اپنے پہلے سے ایگزٹ کر رہی ہے اور دوسری کمپنی بھی اس میں آ گئی ہے مرجر کے بعد تو یہ جو نئی کمپنی ہے نیا اسٹرکچر ہے that will be amalgamated company تو یہ امیلگمیشن آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ یہ نہ کہ آپ امیلگمیشن میں ہی الجھے رہے تو باقی پروسیجر کی بات جو ہے وہ بھی الجھ جائے گی this is how the companies are amalgamated اور مرسڈ اب یہ مرجر میں سب سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک پالیسی تیار کرتا ایک ڈرافٹ تیار کرتا کہ this is the way have to restructure it لیکن یہاں پر ایک کنڈیشن کہ یہ draft that should be approved by the federal government and also that draft shall be put forth before the shareholders of both the companies amalgamating company as well as amalgamated company amalgamated میں تو دونوں ہوں گے amalgamated کا یہاں پہ ایک لفظ صحیح نہیں ہوگا amalgamating company جو کہ اس میں مرج ہونے کے لیے جا رہی ہے اور جو اس وقت ایگزٹ کر رہی ہے کمپنی جس میں انہوں نے ایگزٹ ہونا ہے اگر ایملگمیٹڈ تو بعد میں ہوگی جب یہ برج ہو جائے گا تو دونوں کمپنیز کے شیئر ہولڈر کے سامنے وہ ڈرافٹ پلیس کیا جائے گا اور میجورٹی ریزولوشن سے اگر وہ اپروو ہو گیا تو then the State Bank can proceed further یہ بہت ضروری چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ the approval of the federal government is also necessary اور یہ میلگمیشن یہ ریسٹرکچرنگ کیوں کی جاتی ہے یہ پبلک انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے انٹرسٹ آف دا ڈپوزیٹر ہو سکتا ہے interest of the overall interest of the economy اس میں صرف یہ نہیں کہ کسی خاص پرسن یا صرف ڈپوزیٹرس کی بات ہو رہی ہے overall monetary policy objective کے لیے اوور آل بینکنگ انڈسٹری کے لیے اگر ایسے مرجر ضروری ہوں تو یہ مرجر کیے جا سکتے that is is what in this is how this merger can take place federal government کی approval and the majority resolution کے ذریعے اگر یہ پاس ہو جائے draft then State Bank of Pakistan will sanction policy اور یہاں پر اب یہ بات once this policy by the federal government as well as through a resolution by the the of the shareholder of both the companies this will be binding اب یہ بائنڈنگ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم کسی کو یہ تسلیم نہیں ہے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہمارے یہ ریزرویشن ہیں nobody has that authority now it has become winding تو اس کے بعد یہ سینکشن ہو گیا تو ایک اسٹیپ جو آخری آپ نے دیکھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ جب مرجر ہو گیا تو اس کی کاپی جو ہے that will be send to the registrar registrar اس ایملگمیٹنگ کمپنی کا نام اسٹرائک آف کر دے گا from its register and that company shall cease to continue its operation اب وہ ایک انکارپوریٹڈ اینٹی تھی اس اسکیم کے تحت اس اپروول کے تحت وہ کسی اور بینکنگ کمپنی کا حصہ بن گئی اب ah, وہ جو اپنی ایک اینٹی تھی اپنے نام سے وہ بینکنگ کمپنی کام کر رہی تھی وہ آپریشن آپ کیری آن نہیں کر سکتے تو یہ that would cease to carry on its operation اس کا نام لسٹ سے اسٹرائک آف کر دیا جائے گا بائی دی رجسٹر تو یہ ایملگمیشن کے بارے میں ریسٹرکچر کے بارے میں اور اس پروسیس کو کلمیٹنگ اسٹیج تک پہنچانے کے لیے اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے business of that banking company جو کہ ایملگمیٹ ہونے جا رہی ہے اس کے آپریشن کو سسپینڈ کیا جا سکتا this is the suspension of business اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وائنڈنگ اپ کی بات کی ایک company that can be wound up جس کے لیے کمپیٹنٹ فورم جو ہے that is the high court application can be file by the banking company itself by the creditor لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ صورت میں certification from the State Bank of Pakistan is reasons وجوہات سچویشنس یہی ہو سکتی ہیں کہ that company is unable to pay debts creditors application file کر سکتے اسی طرح بینکنگ کمپنی خود کر سکتی ہے کہ we are at a stage that we can not carry on our business لیکن یہاں پر کوئی والنٹری وائنڈنگ اپ کا کانسپٹ نہیں ہے بینکنگ کمپنی والنٹری وائنڈنگ آپ کا کانسیپٹ نہیں ہے اگر بینکنگ کمپنی بھی اپلیکیشن دے گی یا کوئی دے رہے ہیں اپلیکیشن اس صورت میں بھی certificate from the State Bank of Pakistan is must اس کے بغیر بینکنگ کمپنی وائنڈ اپ نہیں ہوگی تو اس وائنڈنگ اپ کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ State Bank of Pakistan would certify اور اگر وہ سرٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ بینکنگ کمپنی وائنڈ اپ ہو سکتی ہے تو that banking company would wind up تو یہ ایک طریقہ کار ہے اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بہت بڑا رول انہوں نے دیکھنا ہے پیریوز کرنا ہے ریکارڈ دیکھنے ہیں اور یہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ کو بتایا اسٹیٹ بینک اپنے طور پر اپلیکیشن دے سکتا ہے ابھی ہم کریڈیٹر اور بینکنگ کمپنی کی بات کر رہے تھے State Bank of Pakistan can file an application before the high court اور اس ایپلیکیشن میں کہا جا سکتا ہے کہ اس بینکنگ کمپنی کو وائنڈ اپ کیجیے وجوہات کہ اس کے ہم نے ریکارڈ اسٹیٹمنٹ انفارمیشن جو اویلیبل ہے اس سے پتا چلتا ہے اٹ کی ناٹ رن اٹس افیئر یا لا کے مطابق banking companies ordinance nineteen sixty two اور لا وائلشن کی جا رہی اس کے مطابق یہ فنکشن نہیں کر رہے یا اس کی فائنینشیل اس پوزیشن میں ہے that it can can not safeguard the interest of اس there be any reason and State Bank of Pakistan can file an application before the honourable high court requesting and praying that this company may be wound up تو یہ وائنڈنگ اپ کی ایپلیکیشن ہو سکتی ہے that will be considered that will be adjudicated by the high court and the decision will be made by the high court اس میں لیکوڈیٹرس کا بڑا رول ہے liquidators can be appointed by the government by the federal government ایک ایک سے زیادہ liquidators keeping in view the load of the work اس کے مطابق لیکوڈیٹرس اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں تو یہ لیکوڈیٹر کا کام ہے to liquidate the assets assets and liabilities ان کا حساب کرنا اور اس کے جو بھی ڈفرینٹ ایسٹس ہیں ان کو لیکوڈیٹ کرنا جو ڈفرینٹ ریسیویبلز ہیں ان کو ریسیو کرنا and disburse it and make the payment according to the direction of the court تو اس تمام پروسیس سے گزرنے کے لیے لیکوڈیٹرس کی ضرورت ہوتی ہے یہ بہت لینتھی کام ہے اس میں بہت سارے امور ہیں ان کو نپٹانا ہوتا ہے ان کو دیکھنا ہوتا ہے ایک ایک ٹرانزیکشن میں جانا ہوتا ہے ڈفرینٹ ایسٹس کو لوکیٹ کرنا ہوتا ہے پھر ان کی disposal option and everything تو یہ تمام پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے that is done as per the direction of the court تو پھر پیمنٹس ہے پیمنٹس کن کو ہوگی کیسے پیمنٹس ہوگی preferential shareholder shareholders ہوتے ہیں یہاں پہ پریفرنس رائٹس کی بات پریفرنشیل شیئر ہولڈر کی بات بینکنگ میں نہیں ہوتی بینکنگ کمپنی میں پریفرنشیل شیئر کی بات نہیں ہے یہاں ڈپوزیٹرز جو ہیں they are have the preferential right تو ان کی بات اور یہ ساری چیزیں جو ہیں those are discuss what have تو یہ لیکوڈیٹرس اس کو انجام تک پہنچاتے ہیں اس کام کو پورا کرتے ہیں and that is as per the direction of the court so students ہم نے یہ سسپینشن آف بزنس اور winding up of the banking companies کے بارے میں کچھ بات اس کے ساتھ ہی ساتھ بینکنگ کمپنیز آرڈینس 1962 میں ہی پرووائڈ کیا گیا تھا at the time when this law was promulgate it that there will be a banking ombudsman. Banking mohtasib ho. That is provided in the Banking Company's Ordinance 1962. Ab, there is a stage that we have a banking mohtasib, ombudsman. اب یہ موسب کیا ہوتے ہیں بینک یہ موسب کا انسٹیٹیوشن کیا ہے اس کے بارے میں آپ اگر انفارمل وے میں پوچھنا چاہیں کیونکہ اس کی ڈیفینیشن ایز سچ تو کہیں ملتی نہیں یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذریعے لٹیگیشن کمپلینٹس لوگوں کی گریوینس کو ریڈریس کرنے کے لیے انفارمل طریقہ کار اختیار کیا جاتا ایک تو فارمل طریقہ کار ہے there are the courts of justice lay down ہیں کورٹس کے وہ ایک طریقہ کار ہے اس کے ذریعے لوگوں کو جسٹس پرووائڈ کیا جاتا لیکن at times all over the world formal way میں بہت سارے مشکلات آتے ہیں ظاہر ہے ایک پروسیجر کے تحت آپ نے گزرنا ہے کہیں لمیٹیشن کی بات ہوگی کہیں آپ کو کونسل انگیج کرنے پڑیں گے بڑی بڑی فیسیں دینی پڑیں گی you not appear before the course of law کو جا کر کسی کورٹ میں اپیئر نہیں ہو سکتے only authorize person can appear before court of law تو وہاں پہ پروسیجرل باتیں اور ڈیفیکلٹیز اور اس وجہ سے یہ ایک کانسیپٹ ابرا دنیا میں کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے ایسا آفس ہونا چاہیے جس کے ذریعے لوگوں کی گریوینس جو ہیں ان کا ریڈریسل ان فارمل وے میں ہو سکے تو سب سے پہلے جو ہمیں ملتا ہے ہسٹری میں آمبرز مین کا office that was established in hundred and nine تو یہ ایک ہسٹری ہے اس کے بعد یہ بڑھتا رہا دنیا کے مختلف ممالک نے اس کو انڈکٹ کیا انٹروڈیوس کیا اسٹیبلش کیا یہ آفس اور اس سے لوگوں کے کافی معاملات جو ہیں ان میں ان کو آسانی تو یہ زور پکڑتا گیا یہ انسٹیٹیوشن پاکستان میں اس کی ہسٹری 1983 سے شروع ہوتی the first ombudsman office that was establish in جس کو آپ وفاقی موسد کے نام سے جانتے ہوں تو وفاقی موسد اسٹیبلش ہوا اس کی کامیابی کے بعد یہ سوچا گیا کہ وفاقی موسب کا جو جوڈسٹکشن تھی وہ فیڈرل گورمنٹ کے دائرہ کار میں جو ڈپارٹمنٹس آتے تھے ان کے خلاف کمپلینٹس ہو سکتی تھی اب جو پروونشل گورنمنٹ کے دائرہ اختیار میں جو ڈپارٹمنٹس آتے تھے ان کے خلاف جو ہے وفاقی موسم میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ان کی جورسٹکشن نہیں تھی تو اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے پروونشل آمبرس مین پروونشل موسب جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی کمپلینٹس کو انفارمل وے میں آمبرس مین تک لے جا سکتے ہیں پھر بعض ایشوز بعض ایریاز وہ ٹیکنیکل نیچر کے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد فیڈرل ٹیکس آمبرز مین اس کا انڈکشن ہوا وہ آفس اسٹیبلش ہوا ٹیکسز کے بارے میں کمپلینٹس کو سننے کے لیے فیڈرل ٹیکس آمبرز مین کو انٹروڈیوس کیا گیا تو that was a very experience which can be appreciated by everybody کیونکہ ٹیکس پیئرس کے بہت سارے پرابلمس تھے this experience has been very successful اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سوچا گیا کہ ایک اور technical area that is of the banking اب ان کے ڈسیشن کرنے کے لیے وہاں پر وہ ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے اب ٹیکس کے اپنے معاملات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یو نیڈ دی ایکسپرٹس تو وہ ایکسپرٹس جو وہاں ہوں گے وہ انہیں سنیں گے تو ان معاملات کو ان گریوینس کو ان ایشوز کو ان کمپلینٹس کو وہ آسانی سے جو ہے سمجھ سکتے ہیں اور ان کا حل تلاش کر سکتے تو banking and other technical area اس کے لیے ضرورت تھی تو پاکستان میں banking ombudsman that has also been establish so students یہ کچھ بریف ہسٹری ہے about the institution of the ombudsman in Pakistan تو ہم banking companies ordinance nineteen sixty two میں کیا پرووائڈ کیا گیا وہاں تو جنرل پرنسپل آپ کو نظر آ رہے ہیں جب 1962 میں there was no office of the banking اومبر لیکن اس میں یہ پرووائڈ کیا گیا بینکنگ کمپنیز آرڈینس 1962 میں کہ ایک بینکنگ مہسب جو ہے وہ ہوگا اور یہ یہ اس کے کام ہوں گے اسے یہ کام کرنے چاہیے دیٹ از پرووائڈیڈ اب میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کو کوئی بینکنگ موسب کی ایسا ڈیفینیشن نہیں ملتی لیکن انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن نے آمبرز مین کو ڈیفائن کیا ہے اپنے انداز میں تو اس ڈیفینیشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ how ombudsman has been define یہ آمبرز مین یہ محتصب جو ہے اس کا کیا کام ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے اس ڈیفینیشن سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا it has been defined as an office provided by the constitution or by an action of legislature or parliament and headed by an independent high-level public official which is responsible to the legislature or parliament, who receives complaints from the aggrieved person, official or employees, or who acts on his own motion and has the power to investigate, recommend corrective action, and issue reports. یہ ایک ڈیفینیشن ہے جو انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن نے مختلف آمبرز مین کے آفیسز کو کام کو اس کو دیکھنے کے بعد اس کو تیار کیا تو یہ کچھ ایکسٹینڈ تک جو ہے that can be according to our requirement requirement سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب آپ اس آفس کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ آپ کے کوئی پوائنٹس ہوں کوئی آپ کے اپریہینشن ہوں یا آپ کہیں کہ that that is not not in in line line this this definition definition تو نیڈ ٹو بی یہ اپنے ایکسپیرئنس کے بنا پہ تمام ممالک کے ایکسپیرئنس کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیفینیشن جو ہے ڈیزائن کی گئی ہے اس میں پرٹیکولر کنٹری یا فیو کنٹریز کے جو ہیں ایکسپیرئنس وہ سب اس میں ایز سچ نہیں آ سکتے لیکن اگر براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس ڈیفینیشن سے آپ کو پتا چلتا ہے آمبرس مین کا آفس کیا ہے تو وہ اس میں یہ بتایا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے لیجسلیچر کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے یا کسی اسٹیچوٹ کے ذریعے جیسے آپ کے banking companies ordinance nineteen sixty two نے پرووائڈ کیا ہے کوئی پبلک آفیشیل جو ہے ہائی لیول پبلک آفیشیل اس کو اپوائنٹ کیا جائے which is responsible to the legislature اور پارلیمنٹ لیکن اگر آپ بینکنگ موسب کی بات کریں گے تو it is not responsible for reporting to the legislature اور parliament but they have to act according to the ordinance اگر اس سے آپ یہ مراد لیکن یہاں پر رپورٹنگ جو ہے that is to the state bank of Pakistan وہ آگے چل کے آپ کے دیکھ باقی باتیں یہی ہیں کہ aggrieved person they can move to the ombudsman for the redressal of their grievance اب یہ بینکنگ موسب کا اسکوپ کیا ہے کیا کیا کام یہ کر سکتے ہیں یہاں پر جو بینکنگ موسب جو ہے دیٹ ایکٹ ان پاکستان تو بینکنگ موسب has been given pass to entertain the complaints of the nature جو دی گئی ہے جو آپ سلائڈ پر دیکھ سکتے ہیں وہ کمپلینٹس کیسی ہوں گی failure to act in with the banking laws and regulation including policy direct اور guideline issued by the state bank of Pakistan from time to time اب یہ بینکنگ مہوسو جو ہمارے اس وقت موجود ہے یہ اس میں کیا چیز اس نے کرنی ہے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں کیا پرووائڈ کیا گیا یہ ہم بعد میں دیکھتے اب جو ہمارے یہاں بینکنگ مہوسو کام کر رہا ہے تو ان کے کون کون سے جورسڈکشن ہے کون کون سے کام جو کر سکتے ہیں یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ پروسیڈ کر سکتے ہیں انٹرٹین کر سکتے ہیں کوئی بھی کمپلینٹ جس میں there is a fail to act in accordance with banking laws کسی بینکنگ کمپنی کی طرف سے they are not working according to the banking laws and regulation یا کوئی policy directive and guideline which are issued by the state bank of Pakistan those are not being followed اس کو کنٹراوین کر رہے ہیں یا کوئی بینکنگ لاز اینڈ ریگولیشن ان کو فالو نہیں کر رہے اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ بینکنگ موسف کے پاس کمپلینٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اف دیر آر ڈیلیز اور in relation to the payment اور کلیکشن آف چیکس ڈرافٹ اور other banking instruments or collection میں پیمنٹ میں ریمیٹینس میں اگر کوئی ڈیلیز ہوتے ہیں you can go to ombudsman اگر وہاں پر کوئی فراڈ ہوا ہے ڈیلے ہوا ہے پھر بھی آپ جا سکتے ہیں آپ کا ریمیٹینس جو ہے وہ that should reach within one day or the two days or three days جو بھی اسپیسیفائڈ پیریڈ ہے it took ten days there is a delay and you can file an appeal with banking ombudsman آپ موسف کو فائل کر سکتے ہیں اپنے اپلیکیشن اپنی کمپلین اسی طرح اگر کوئی فراڈ ہوا ہے ان آپریشن میں اس پیمنٹس میں ریمیٹینس میں یا collection of the cheques and other instruments in accounts accounts میں کوئی فراڈ ہوا ہے کوئی ڈیٹ اینٹریز میں آپ کا لون ہے you have to pay five hundred thousand وہاں پر اس کو انہینس کر دیا گیا انتھورائز دو لفظ استعمال ہوئے فراڈولینٹ فراڈ کے ذریعے کیا گیا اور انتورائزڈ آپ کی بغیر اجازت کے آپ کی بغیر اتارٹی کے آپ کو انہینس ہو گئی ہے تو دیٹ از اے فراڈولینٹ اور انتورائز دونوں صورتوں میں a complaint can be filed before the banking موس اس کے علاوہ کمپلینٹ فرام ایکسپورٹر اور importer relating to the banking services and obligation including letter of credit exporter importer کے کوئی بھی بینکنگ سروسز اس کے بارے میں اگر if they have any grievance یا issuance of the letter of credit ان کی پیمنٹ ایشوئنس ٹرانسفر ٹرانسمیشن کسی بارے میں بھی اگر یہ کمپلینٹس ہیں گریوینس ہیں these and they can also file complaint before banking ombudsman اس کے علاوہ complaint from holder foreign currency accounts whether maintained by residents or non residents residents ہیں یا نان ریزیڈینٹس ہیں اگر ایف سی اکاؤنٹس ہیں فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں ان سے متعلق کوئی کمپلینٹس ہیں وہ بھی بینکنگ موسب کو فائل کی جا سکتی یہ جورسڈکشن کی بات ہے کہ کون کون سی کمپلینٹس ہیں جو انٹرٹین کی جائیں گی بائی دی بینکنگ موسب complain relating to the remittance to or from abroad باہر سے ریمیٹینس پہلے ہم ریمیٹینس کی بات کر چکے ہیں ان لینڈ ریمیٹینس اب فورن ریمیٹینس کی بات ہو رہی اگر اس کے بارے میں کوئی کمپلینٹس ہیں those can also be launched complaint relating to the utility bills زیادہ تر کمپلینٹس ہمارے ہاں یہی ہوتی ہیں یوٹیلیٹی بلز میں آپ کو اندازہ ہے کہ everybody has to deposit the amount and there are long queues تو یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے people can go to the banking ombudsman میں تو یہ complaints relating to the payment of utility bills اس میں کوئی بھی ایشوز ہیں کسی قسم کے اس میں بینکنگ آمبرس مین کو ریفر کیا جا سکتا اب یہ کی بات تھی یہ بینکنگ آمبرس مین کی جورسڈکشن تھی کہ بینکنگ آمبرس مین یہ کمپلینٹس جو ہے ان کو سن سکتا ہے انٹرٹین کر سکتا ہے یہ ان کے اختیار کی بات ہم کہہ رہے تھے jurisdiction the complaints which can be entertain اب دوسری ہے کہ کون کون سی کمپلینٹس عام طور پر انٹرٹین کی جاتی ہیں جو فائل کی جاتی ہیں what are those complaints can be filed with banking موسف for resolution of grievance against کیجل بینک آپریٹنگ ان پاکستان اب یہاں پر کون فائل کر سکتا ہے یہاں پر آپ یہ آپ نے دیکھا یہ جو کمپلینٹس ہیں جو انٹرٹین کر سکتا ہے ان کی جو اب یہ کمپلینٹس کون فائل کر سکتے ہیں یہ کمپلینٹس اور کس کے خلاف ہو سکتی ہے یہ کیجل بینکس آپریٹنگ ان پاکستان ان کے خلاف یہ کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے any customer any one who is aggrieved by it they can file complaint against the bank اور اس کے ساتھ ساتھ one bank can file a complaint against the other bank اگر ایک بینک کو دوسرے بینک سے کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ بھی فائل کی جا سکتی also bank an other bank in case of dispute کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اس کی ریزولوشن کہاں سے ہوگی اس ڈسپیوٹ کا حل کہاں سے ہوگا تو دو صورتیں آپ نے دیکھی the customer any aggrieved party that can file a complaint against the bank and one bank can file a complaint against an other bank تو یہ ہے کہ کمپلینٹ جو ہے کون فائل کر سکتا ہے کس کے خلاف فائل کر سکتا ہے اب اس کی پروسیجرل بات ہو رہی all complaint rejected by banks can be entertained by the banking موسٹ provided these are not barred by time اور record pertaining thereto have not been destroyed by the bank banks کے پاس ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اس پیریڈ کے بعد وہ اپنے ریکارڈ کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کر سکتے ہیں اگر وہ ریکارڈ ہی نہیں ہے تو وہ کمپلینٹ جو ہیں وہ انٹرٹین نہیں کی جا سکتی لیکن ایک پروسیجر جو یہاں پر بات کی گئی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بینکنگ موسف کو کمپلینٹ فائل کرنے سے پہلے کمپلینٹ کو کنسرن بینک کو جو ہے کمپلینٹ کرنی ہوگی کہ میں میرا یہ پرابلم ہے اس کو ریزالو کیا جائے اگر آپ نہیں کریں گے تو میں بینکنگ موسف کو کمپلینٹ کروں گا I can go to the banking موسف that must be mention in that complain تو یہ اگر کمپلینٹ ان کا لانچ کی ہے and that is not resolve تو پھر 45 فائیو ڈیز کے بعد بینکنگ موسف کے پاس جا سکتے تو یہاں پر یہ دوسری بات کی گئی ہے کہ یہ پہلے فائل کرنا ضروری ہے ٹو دی کنسرن بینک اس کے بعد آپ بینکنگ موسف کے پاس جائیں گے یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے اگر کوئی کمپلینٹ جو ہے آپ نے فائل کی تھی and that has been reject by that bank انہوں نے اس کو انٹرٹین کیا اس کی انکوائری کی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے that can not be solve تو اس صورت میں آپ کو یہ نہیں دوبارہ نوٹس دینے کی ضرورت نہیں اب ریجیکٹڈ کمپلینٹس کی صورت میں without giving notice to the bank you can directly go to the یہاں پر یہ بات ہو رہی لیکن یہاں پر کوئی لمیٹیشن کا پیریڈ درمیان میں نہیں آنا چاہیے کوئی ایسی صورت حال نہ ہو کہ بینک جس کے اگینسٹ آپ کمپلینٹ کر رہے ہیں اس کا ڈسٹروائے ہو گئے ہیں یا لمیٹیشن کا کوئی قانون وہ درمیان میں آ ہے تو یہ معاملات نہ ہو تو otherwise you can file a complaint to the banking سے تو بینکنگ موس کا دائرہ کار کیا ہے اس کی جورسڈکشن کیا ہے وہ ہم نے دیکھے کون کمپلین فائل کر سکتا ہے کس کو کرنی ہے وہ تو ظاہر ہے آمبرز مین کو فائل کرنی ہے سب نے تو یہ چیزیں جاننے کے بعد ریجیکٹڈ کمپلینٹس کی بات ہوئی دوست can also be file to the banking موسٹ referring to the concern bank اگر وہاں سے ریجیکٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ بینکنگ موس کن چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے کچھ ہم نے ڈسکس کیا فردر آپ دیکھ لیجئے اس میں آپ نے بینکنگ لاس ریگولیشن کی وائلشن کی بات پہلے دیکھی ڈیلیز کی بات دیکھی اس کے علاوہ inefficiency on the part of the bank official poor services discriminatory action اب ایکشن جو ہے یونیفارم ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ you are making discrimination against the different customer کہیں ڈسکریمنیشن ہے پور سروس ہے ان ہے ایکسیسو ڈیلیز ہیں ان تمام باتوں کے بارے میں بینک کے موسم کو کمپلینٹ ہو سکتی these are the issues these are the areas about which the complaint can be made to the banking موسم اب بات یہاں پر یہ کلیئر ہو جائے کہ بینکنگ موسم کا جو ادارہ ہے ان کو کچھ معاملات میں انٹروین کرنے کا اختیار نہیں اکارڈنگ ٹو لا جو بینکنگ موسم کا آفس ہے اس کو ڈائریکشن دینے کا اختیار نہیں ہے to a banking company regarding the finance کسی لون کے بارے میں فائنینس کے بارے میں no direction can be issued by the banking موسپ ٹو دا بینکنگ کمپنی نہ ہی ان کے چارجز کے بارے میں انٹرسٹ ریٹ مارک اپ یا جو چارجز جو ہیں یہ ریٹ کیا ہے اس کے بارے میں انسٹرکشن جو ہیں وہ بینکنگ موسب جاری نہیں کر سکتا to the banking company employees کے اگر سروس میٹر ہے اس کے بارے میں بینکنگ موسٹ وڈ ناٹ انٹروین تو یہ کچھ ایریاز ہیں جن میں بینکنگ موسیب کی جورسٹکشن نہیں they can not entertain the complaint ابھی ہم نے بات کی کہ کون سی کمپلینٹ انٹرٹین کی جا سکتی وہ ان کا دائرہ اختیار ہے جس کو آپ جورسٹکشن کہتے ہیں یہ جو باتیں کی وہاں پر بینکنگ موسیق کی جورسٹکشن نہیں آپ کمپلینٹ بھیجیں گے بھی تو they will not not not entertain it it it because is is in in par اب یہ جو کمپلینٹ جاتی ہیں اس میں باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ انکوائری کرتے ہیں they can visit the branch and there record can be checked by the موسٹ or their consultants and the official تو یہ تمام انویسٹیگیشن uh, کرنے کے بعد بینک موسب کین گیو اٹس ڈیسیشن تو یہ بینک موسب اپنے ریکمینڈیشن دیتا ہے اور یہ that is forward to the concerned banks اس میں اب یہ اپیل میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بہت رول ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا رول جو ہے آپ کو اس سے لگے گا کہ یو کین انڈرسٹینڈ اٹ یہاں سے آپ پتا چلا سکتے ہیں کہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے لیکن اپیل آپ نے کس کو کرنی اب اگر آپ دوسرے اومبرز مین کا اسٹرکچر دیکھیں وہ وفاقی موسم ہے وفاقی موسم میں اگر کوئی اگریڈ پارٹی ہے تو وہ اپیل جو کرنے کا اختیار ہے that is to the president of Pakistan F T O federal tax man میں اگر اپیل ہے that is with the of Pakistan لیکن بینکنگ موسب میں جو اپیل جو ہے بینک بینکنگ موسب کے ریکمینڈیشن کے اگینسٹ اپیل جو ہے that is to the governor state bank of Pakistan تو یہ اس میں یہ آبزرویشن ہے کہ یہ مین کا جو ادارہ جو ہے اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو کہ کسی جوڈیشل فورم کو ہونے چاہیے جو باقی آمبرز مین کے آفیسز کو حاصل ہیں وہ بینکنگ آمبرز مین کے پاس وہ اختیارات نہیں anyway this is how the law state and the banking موسٹ has to work according to law اب رائٹ آف اپیل یہ آپ دیکھیے سلائڈ پر واٹ نٹ کمپلینٹ کی banking has got to appeal governor state bank of Pakistan thirty days from the date of the order banking موسپلینٹ not choose to go to appeal اور ڈیسیزنٹ بینک آف پاکستاننٹ has got to go to a court of law ہاں یہ ایک بات اس میں رکھی گئی ہے کہ آمبرز مین اور یہ تمام آمبرز مین کے انسٹیٹیوشن میں ہے کہ آمبرز مین نے جو ڈسیشن دیا ہے اس میں آپ اپیل میں جا سکتے ہیں against the decision of the ombudsman لیکن اگر آپ اس کے ڈسیشن کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو it is open to you کہ آپ کورٹ آف لا میں جا سکتے ہیں فارمل طریقہ جو ریمیڈیز آپ کو اویلیبل ہیں وہ آپ ان کو اختیار کر سکتے ہیں اور ان کو اویل کر سکتے ہیں that is there that is the right of the complainant to go in appeal to the state bank of Pakistan اگر وہ اس کو اختیار نہیں کرنا چاہتا کمپلینٹ اپیل نہیں فائل کرنا چاہتا with the state bank of Pakistan he can adopt or the avail the remedies which are available to him under law اگر کورٹ میں جا سکتا ہے جس کورٹ میں جا سکتا ہے وہاں وہ اپنی اپیل اپنی پٹیشن یا سوٹ یا پلینٹ فائل کر سکتے بینکس رائٹ آف اپیل اسی طرح جیسے کمپلینٹ کو حاصل تھا اختیار یہ اختیار بینک کو بھی حاصل in case a bank is not satisfied with banking موسٹ order in matter of a complaint it may file an appeal to the governor state bank of Pakistan within thirty days hire if no appeal is file اور state bank Pakistan doesn't uphold appeal the banking موسٹ order shall become final operative and binding upon the bank اسی طرح بینک کے اگر اگینسٹ فیصلہ ہو گیا ہے تو وہ اپیل میں جا سکتے موسف کا جو آرڈر ہے دیٹ ول بی بائنڈنگ یہاں بینکس کے پاس رائٹ نہیں دیا گیا کہ بینکس جو ہے وہ کورٹ آف لا میں جائے گا اس فیصلے کے against bank can not do that تو اب یہ باتیں ہوئی اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس انسٹیٹیوشن کا اس آفس کا کیا بینیفٹ یہ جو ہم نے ڈسکشن کی اس سے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی and you can think what those are اب پہلی تو بات ہے کہ آمبرز مین کا جو انسٹیٹیوشن آفس میں گلوبلی ہے that has attend a lot of success لوگوں کو انفارمل وے میں اپنے گریوینس کے ریڈریسل کا ایک فورم اویلیبل ہو گیا پہلی بات تو یہ کہ دس از اے کاسٹ فری اومبرز مین میں آپ کو فائل کرنی ہو application you just write the application اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ لگائیں کہ جو میں نے کہا ہے یہ سب ٹھیک ہے کوئی ایلیگیشن ایسی نہیں کہ I believe that it is true what I'm stating oath commissioner سے اس کو ٹیسٹ کروائیں whatever you have return اور بینکنگ موسف کو آپ پوسٹ کر دیں یہاں پر آپ کو کوئی عدالتوں میں وکالا کو انگیج کرنے کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے تو it is a very cost free service which is available آپ کا کوئی اس میں کاسٹ اس میں نہیں اس کے علاوہ یہ کاسٹ افیکٹو تو ہے لیکن یہ فار بول دا پارٹیز بینکس کے لیے بھی اور کمپلینٹس کے لیے بھی یہ بڑا ایک افیکٹو میکنیزم ہے جس میں کم سے کم کاسٹ یہاں پر کوئی لیگل ریپرزینٹیشن کی ضرورت نہیں جیسے ہم نے بات کی you need not to engage the lawyers اور اس کے بغیر آپ خود بھی چاہیں تو اپیئر ہو جائیں جا کر اپنی گریوینس بتائیے کہ this is my problem and and this this is to be resolve office also says that it is accessible friendly informal and flexible way تو یہ ایک طریقہ کار ہے these are the benefits which are available through the office of the ombudsman and particularly banking ombudsman جس کی ہم بات کر رہے ہیں ایک اور ہم نے جو بات کی کہ کمپلینٹس کے پاس رائٹ ہے to take the matter the course of law if not satisfied that right is available to the complainant اب یہ آمبرز مین کیا سکسیس کی مین وجہ کیا ہے اس شروع میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے آپ شاید کورٹ آف لا میں نہ جا سکے کورٹ آف لا میں جانے کے لیے آپ کو کہیں لمیٹیشن آ گئی کہیں وہاں پہ ٹیکنیکلٹیز آ گئی آپ کے خلاف کوئی ڈسیشن ہوا جی اس کے تھرٹی ڈیز کے بعد آپ اپیل کر سکتے ہیں وہ تھرٹی ڈیز کا پیریڈ گزر چکا ہے you can not go to a court of law اور پھر وہاں پر ایکسپینس بہت زیادہ ہے اس لیے یہ ایک انفارمل سسٹم ہے جس میں وہ فارمیلٹیز نہیں ہے انفارمل جب میں کہتا ہوں تو یہ نہیں کہ it is just informal it is a statutory body قانون نے اس کو بنایا ہے یہ that that is according to law ombudsman office has been established and created تو اس میں آپ بڑی آسانی آسان طریقے سے without much cost you can get your grievance redressed through this office of the ombudsman so students یہ بینکنگ موسم کے بارے میں ہم نے بریفلی دیکھا کہ کیا فنکشن ہے بینکنگ موسم آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے کہ this is has been the product of the banking company ordinance 1962 product کا مطلب یہ ہے کہ that banking company ordinance 1962 provides regarding the appointment of the موسٹ section 82 to and onward you can see in the banking company ordinance complete detail procedure has been provided but now that has been established so I took the route کہ آپ کو پریکٹیکل سینیرو جو ہے اس کو بتایا جائے اور otherwise you can see in the banking companies ordinance nineteen sixty detail بھی آپ کو through the handouts I shall provide and you can go through it اب اس کے ساتھ ساتھ banking companies ordinance nineteen sixty two کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ رولس بنائے گئے which are called banking companies rules nineteen sixty three یہ رولز جو ہے یہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے امپلیمنٹیشن کے لیے رولز کی ضرورت ہوتی وہ سبسٹانٹیو لا ہے یہ رول جو ہے اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے فارم کیسے ہوں گے لائسنسنگ کے لیے کون کون سے فارم ہوں گے ان کا فارمیٹ کیا ہوگا کیسے ان کو جمع کروانا ہے اس کا پروسیجر کیا ہوگا یہ تمام چیزیں ہیں رول سے پرٹین کرتی اور ان رولز کے ذریعے آپ کو پتا چلتا ہے کہ how these affairs those are carried on تو سب سے پہلے رولز میں کچھ ڈیفینیشن دی گئی اب آپ دیکھیں کہ رولز اور لا میں کتنا فرق ہے لا میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ان مائنیوٹ ڈیٹیلز کو ڈسکس کیا جائے اب لا میں ہے کہ آپ نے رپورٹ سبمٹ کرنی ہاف ایئرلی کرنی ہے کوارٹرلی کرنی کوشچن کوائز کوارٹر کہاں سے شروع ہوتا ہے کون سے کوارٹر کی بات آپ رولز میں انہوں نے بتایا کہ جب ہم کوارٹر کی بات ہم نے جب کی ہے بینکنگ کمپنیز آرڈینس 1962 میں تو وہ کوارٹر کیا ہے quarter means a period of three months ending on last day of March June September and December of any year اب یہ بات بڑی معمولی سی ہے لیکن اس لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشچن وڈ ارائیز ہاں جی کوارٹر کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوگا کون سے کوارٹر کی بات ہوگی پلیس آف بزنس کا لفظ استعمال ہوا بار بار پلیس آف بزنس کیا ہے انہوں نے بتایا کہ بینکنگ کمپنی کا پلیس آف بزنس سے مراد کیا ہے it any any sub sub office office office pay pay اور place of business at which are received جنہیں آپ بینک برانچز کہتے ہیں یہ بینک آفیسز ہیں یا اس کے علاوہ کوئی کنٹرولنگ آفس ہے کوئی سب آفس ہے یہ سب جو ہے پلیس آف بزنس ہے these are all to be considered اس کے ساتھ ساتھ students list of the officer یہ سیکشن فور میں بتایا گیا ہے ان کی ڈیٹیلز میں جانا ضروری نہیں ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بینکنگ کمپنی رولز 1963 میں انہوں نے بتایا کہ ڈفرینٹ رولس کیا ہیں لسٹ آف دا آفیسر کیا ہیں برانچ کی اوپننگ کیا ہے اس کے لیے فارم کیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں those you will find in banking company rules changes in deposits اس کے بارے میں maturity of security deposits rules interest on deposits licensing of banking companies opening of new place of business have started all these یہ تمام جو ہے رولس سے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ سبسٹانٹیو لا جو ہمارا ہے اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں کچھ رولس کی ضرورت سے ہم نے بات کی لائسنسنگ ہاں جی لائسنس جاری ہوگا لائسنس کے بغیر کوئی بینکنگ کمپنی کام نہیں کر سکتی اب لائسنس کے لیے ڈفرینٹ فارم ڈیوائز کیے گئے ہیں کون سا فارم جو ہے آپ استعمال کریں گے کس پرپز کے لیے وہ آپ کو رولز میں ملے گا یہ فارم جو ہے فور کریں گے فارم فائیو کریں گے کون سے فارمیٹ پہ آپ اپلائی کریں گے کس کو اپلائی کریں گے اس کا ایڈریس کیا ہے کون سے آفیسز کو آپ اپلائی کریں گے یہ رولز کی بات ہے یہ مائنیو ڈیٹیل جو ہے یہ رولز میں ڈسکس کی جا سکتی ہیں سبسٹانٹ لا میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ان پر بات کی جائے پلیس آف بزنس کیا ہوگا برانچ کو آپ نے شفٹ کرنا ہے پلیس آف بزنس کو آپ نے شفٹ کرنا ہے اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا کیا طریقہ کار ہوگا کون سا اپلیکیشن فارم استعمال کرنا ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے یہ تمام چیزیں بینکنگ کمپنی رولس 1963 میں پرووائڈ کی گئی these rules are to supplement the law law اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے آپریشن کو ممکن کرانے کے لیے یہ رولس بنائے جاتے ہیں and those are very much part of that اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے بہت ضروری سو so, اسٹوڈینٹس آج ہم نے بات کی بینکنگ آمبرز مین اور banking company rules sixty three banking ombudsman آپ نے دیکھا this is the part of the ombudsman institution which is in vogue in Pakistan Pakistan میں آمبرز مین کی history that started from the وفاقی موسٹ دین provincial موس federal tax tax and after that banking banking this is is very cheap if you like to call it it free free you have to spend something اس لیے کاسٹ فری کا لفظ استعمال کرتے ہوئے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوں میں but it is a cheap way اگر آپ کمپیرٹیولی دیکھیں تو اٹ از ویری چیپ آپ کو نہ کوئی لیگل ایڈوائزر کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو کورٹ فی دینے کی ضرورت ہے آپ ایک سادہ کاغذ پہ اپلیکیشن لکھیں اوتھ کمشنر سے ٹیسٹ کروائیں اور اسے فائل کر دیں اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک دو وزٹ کرنے پڑے you have to go to the office but you can imagine how cost free rather the cheap way that is available to the aggrieved party تو آپ کی جو گریوینسیز ہیں اب آپ کا یہ نہیں کہ چھوٹا سا معاملہ ہے یوٹیلیٹی بلس کا اور اس کے لیے آپ کورٹ آف لا میں جائیں آپ کا معاملہ جو ہے that involve only two thousand rupees اور اس کے لیے آپ انگیج کریں کسی لیگل ایڈوائزر کو جس کی فی آپ کے اس اماؤنٹ سے زیادہ ہو تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آمبرز مین اس انسٹیٹیوشن کی اس آفس کی سکسیس کی وجہ کیا ہے یہ ایک انفارمل وے ہے جس کے ذریعے کمپلینٹس کو جو ریزالو کیا جاتا ہے وین آئی سی انفارمل آئی مین اس میں بہت زیادہ لیگل ٹیکنیکلٹیز نہیں ادروائز آپ لیگل میٹرس کی ریزولوشن کے لیے کورس میں جائیں تو کورس کا اپنا ایک پروسیجر ہے لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے اس سے ڈیویشن نہیں کر سکتے آپ تو یہ نہیں ہے کہ کورٹس کا جو نظام ہے یہ اس کا کوئی سبسٹیچیوشن ہے نہیں یہ اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے دنیا میں رائے طریقہ ہے سو so, اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں thank you for being with me اللہ حافظ